دیکھنے کے لیے تین دن ہیلن کیلر ایک آٹھ آٹھ صفر ایک نو چھ آٹھ وہ اندھی اور بحری تھیں جنہوں نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی ہیلن نے بینائی کے بغیر زندگی گزارنے کے بارے میں کئی مضامین لکھے یہاں ان میں سے ایک کے کچھ اقتباسات ہیں جنہیں یہ دیکھنے کے تین دن کہا جاتا ہے حال ہی میں میری ایک بہت اچھی دوست نے ملاقات کی جو ابھی ابھی جنگل میں لمبی سیر سے واپس آئی تھی اور میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے پاس کیا ہے مشاہدہ کیا خاص طور پر کچھ نہیں اس نے جواب دیا یہ کیسے ممکن تھا میں نے اپنے اب سے پوچھا ایک گھنٹہ پیدل چلوں اور کوئی قابل توجہ چیز نہ دیکھوں میں جو نہیں دیکھ سکتی وہ صرف چھونے سے میری دلچسپی کے لیے سینکڑوں چیزیں تلاش کرتا ہے مجھے پتی کی نازک ہم آہنگی محسوس ہوتی ہے میں بھوج پترو کی ہموار جلد آدیودار کی کھردری کھردری چھال کے بارے میں پیار سے ہاتھ پھیرتی ہوں موسم بہار میں میں درختوں کی شاخوں کو چھوتی ہوں امید ہے کہ کسی کلی کی تلاش میں ہوں جو کہ موسم سرما کی نیند کے بعد فطرت کے بیدار ہونے کی پہلی علامت ہے کبھی کبھار اگر میں بہت خوش قسمت ہوں میں ایک چھوٹے سے درخت پر آہستہ سے ہاتھ رکھتی ہوں اور پورے گانے میں پرندے کی خوشکن ترکش محسوس کرتی ہوں کبھی کبھی میرا دل یہ سب دیکھنے کی آرزو سے روتا ہے اگر چھونے سے اتنی لذت حاصل ہو جائے تو اور کتنی خوبصورتی نظر سے آشکار ہو جائے میں نے تصور کیا ہے کہ اگر مجھے اپنی آنکھوں کا استعمال دیا جائے تو مجھے سب سے زیادہ کیا دیکھنا چاہیے او وہ چیزیں جو مجھے دیکھنا چاہیے کہ اگر میں صرف تین دن کے لیے بینائی کی طاقت رکھتی ہوں پہلا دن بہت مصروف ہوگا میں اپنے تمام پیارے دوستوں کو اپنے پاس بلانا چاہوں اور ان کے چہروں کو دیر تک دیکھنا چاہوں جو ان کے اندرونی خوبصورتی کا ظاہری ثبوت میرے ذہن پر نقش کرتا ہے دو میں اپنے دوستوں کو صرف ان کے چہرے کے احساس سے جانتی ہوں میں اپنی انگلیوں کے ذریعے چہرے کا خاکہ دیکھ سکتی ہوں میں ہنسی غم اور بہت سے دوسرے واضح جذبات کا پتہ لگا سکتی ہوں لیکن میں نہیں جانتی کہ ایک دوست کے دل میں ان کی آنکھوں کے ذرالی حصہ لام روح کی کھڑکیوں سے دیکھنا کیا ہے سب سے پہلے میں اپنے پیارے استاد کے چہرے پر لمبی نظروں سے دیکھنا چاہوں جو بچپن میں میرے پاس آئے اور میرے لیے بیرونی دنیا کھول دی میں اس کی آنکھوں میں کردار کی وہ طاقت دیکھنا چاہوں گی جس نے اسے مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بنایا ہے اور پوری انسانیت کے لیے وہ ہمدردی جو انہوں نے مجھ پر اکثر ظاہر کی میں وہ کتابیں دیکھنا چاہوں جس نے مجھ پر انسانی زندگی اور انسانی روح کے سب سے گہرے ذرائع کا انکشاف کیا ہے اور میں اپنے کتوں کی وفادار بھروسہ کرنے والی آنکھوں میں جھانکنا چاہوں جن کی گرمجوشی نرم اور زندہ دل دوستی مجھے بہت سکون دیتی ہے اس پہلے دن کی دوپہر میں میں جنگل میں لمبے لمبے چہل قدمی کرنا چاہوں اور قدرت کی دنیا کی خوبصورتیوں پر نظریں جمانا چاہوں اور میں رنگین غروب آفتاب کی شان کے لیے دعا کرنی چاہوں اس رات میں سوچتی ہوں مجھے نیند نہیں آنی چاہیے اگلے دن میں طلوع فجر کے ساتھ اٹھوں اور وہ سنسنی خیز معجزہ دیکھوں جس سے رات دن میں بدل جاتی ہے مجھے حیرت سے روشنی کا وہ شاندار منظر دیکھنا چاہیے جس سے سورج سوئی ہوئی زمین کو جگاتا ہے یہ دن مجھے دنیا ماضی اور حال کی جلد بازی کی جھلک کے لیے وقف کرنا چاہیے مجھے عجائب گھروں میں جا کر انسان کی ترقی کا مقابلہ دیکھنا چاہیے وہاں میری آنکھیں زمین کی گاڑی تاریخ دیکھیں گی جانوروں اور انسانوں کی تصویر ان کے آبائی ماحول میں ڈائنوسار اور ماسٹوڈن کی بہت بڑی اسکلیٹن جو انسان کے ظاہر ہونے سے بہت پہلے زمین پر گھومتی تھیں میرا اگلا اسٹاپ میوزیم آف آرٹ ہوگا اس پر میری نظر کے دوسرے دن میں اس کے فن کے ذریعے انسان کی روح کو جانچنے کی کوشش کرنی چاہوں وہ مجسمے جنہیں میں ٹچ کے ذریعے جانتی تھی میں اب دیکھنا چاہوں مزید نہاد پرکشش بھی پینٹنگ کی پوری شاہکار دنیا میرے لیے کھل جائے گی میری نظر کے دوسرے دن کی شام میں تھیٹر آ فلموں میں گزارنی چاہوں مجھے حیرت ہے کہ اپنے میں سے کتنے ہیں جب آپ کسی ڈرامے فلم یا کسی تماشے کو دیکھتے ہیں تو نظر کے مجزے کا احساس کرتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ کو اس کے رن فضل اور حرکت سے لطف اندوز ہونے کے قابل بناتا ہے میں صرف ایک رقاصہ کے فضل کو مدھم انداز میں دیکھ سکتی ہوں حالانکہ میں تال کی لذت کے بارے میں کچھ جانتی ہوں کیونکہ اکثر میں موسیقی کی دھڑکن کو محسوس کر سکتی ہوں جب یہ فرش پر ہلتی ہے میں اچھی طرح سے تصور کر سکتی ہوں کہ موسیقی ہموار کا تسلسل دنیا میں سب سے زیادہ خوشگوار نظاروں میں سے ایک ہونا چاہیے اگلی صبح میں پھر سے طلوع فجر کو سلام کرنا چاہوں نئی لذتوں خوبصورتی کے نئے انکشافات کو دریافت کرنے کے لیے بے چین ہوں آج یہ تیسرا دن میں کام کی دنیا میں زندگی کے کاروبار کے بارے میں لوگوں کے اڈوں کے درمیان گزارنا چاہوں شہر میری منزل بن جاتا ہے سب سے پہلے میں ایک مصروف کونے میں کھڑی ہوں صرف لوگوں کو دیکھتی ہوں ان کو دیکھ کر ان کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں میں مسکراہٹ دیکھتی ہوں اور میں خوش ہوں میں سنجیدہ عزم دیکھتی ہوں اور مجھے فخر ہے میں مصیبت کو دیکھتی ہوں اور میں رحم کرتی ہوں میں ففتھ ایونیو سے نیچے ٹہلتی ہوں میں اپنی آنکھوں کو فوکس سے ہٹتی ہوں تاکہ مجھے کوئی خاص چیز نظر نہ آئے سوائے ایک افشا رنگ کا کلی ڈب سکو مجھے یقین ہے کہ خواتین کے ملبوسات کے رنگ ایک ہجوم میں گھومتے ہوئے ایک خوبصورت منظر ہونے چاہیے جس سے میں کبھی نہیں تھکوں ففتھ ایونیو سے میں شہر کی سیر کرتی ہوں کچی آبادیوں فیکٹریوں پارکوں تک جہاں بچے کھیلتے ہیں میری آنکھیں خوشی اور غم دونوں کے تمام نظاروں کے لیے کھلی ہوئی ہیں تاکہ میں گہرائی سے تحقیق کر سکوں اور اپنی سمجھ میں اضافہ کر سکوں کہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے رہتے ہیں آدھی رات کو میری نابینا پن کی عارضی مہلت ختم ہو جائے گی اور مستقل رات دوبارہ مجھ پر آ جائے گی قدرتی طور پر ان تین مختصر دنوں میں مجھے وہ سب نہیں دیکھنا چاہیے تھا جو میں دیکھنا چاہتی تھی تبھی جب مجھ پر اندھیرا چھا گیا تو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں نے کتنا پوشیدہ چھوڑ دیا تھا لیکن میرا ذہن شاندار یادوں سے اس قدر بھرا ہوگا کہ میرے پاس پچھتاوے کے لیے بہت کم وقت ہوگا اس کے بعد ہر چیز کا لمس ایک چمکتی ہوئی یاد دلائے گا کہ وہ چیز کیسی دکھتی تھی شاید یہ مختصر خاکہ کہ مجھے کس طرح تین دن بینائی میں گزارنا چاہیے اس پروگرام سے متفق نہیں ہے جو آپ اپنے لیے ترتیب دیں گے اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ نہ ہونے والے ہیں تاہم مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کو اس قسمت کا سامنا کرنا پڑا تو آپ اپنی آنکھوں کا استعمال کریں گے جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو کچھ آپ نے دیکھا وہ آپ کو عزیز ہو جائے گا آپ کی آنکھیں ہر اس چیز کو چھو لیں گی اور گلے لگائیں گی جو آپ کے بصارت کی حد میں آتی ہے پھر آخر کار آپ واقعی دیکھیں گے اور خوبصورتی کی ایک نئی دنیا آپ کے سامنے کھل جائے گی